تپرسا سوئ دین کی پرت پال کرتسنتوار گنیم نگار ہے پچھ پس نگ ناگ نرت سروسم سب کو پرت پوکت ہے جل مل مل ملک نہیں کرم بچار ہے دین دیال دیا ند دوکھن دیکھت ہے پر دیت نارا ہے ਦਾਹਤ ਹੈ ਦੁਖ ਦੋਖਨ ਕੋ ਦਲ ਦੁਜਨ ਕੇ ਪਲ ਮੈਂ ਦਲ ਡਾਰਾ ਖੰਡ ਖੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਪ੍ਰਹਾਰਣ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੰਭਾਰਾ ਪਾਰ ਨ ਪਾਇ ਸਕੈ ਪਦ ਮਾਪਤ ਬੇਦ ਕਤੇਵ ਅਪੇਦ ਉਚਾਰੈ ਰੋਜੀ ਹੀ ਰਾਜ ਬਿਲੋਕਤ ਰਾਜਿਕ ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜੀ ਨ ਟਾਰੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗ ਕੁਰੰਗ ਭੁਜੰਗਮ ਭੂਤ ਭਵਿਖ ਭਵਾਨ ਬਨਾਏ ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਖਪੇ ਅਹਮੇਵ ਨ ਪੇਵ ਲਖਿਓ ਭ੍ਰਮ ਸਿਉ ਪਰਮਾਏ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕਤੇਵ ਕੁਰਾਨ ਹਸੇਵ ਥਕੇ ਕਰ ਹਾਥ ਨ ਆਏ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ

ਕਾਮ ਨ ਕ੍ਰੋਧ ਨ ਲੋਭ ਨ ਮੋਹ ਨ ਰੋਗ ਨ ਸੋਗ ਨ ਭੋਗ ਨ ਪਾਹੈ ਦੇਵਹੀਨ ਸਨੇ ਸਭੋ ਤਨੇ ਬਿਰਕਤ ਅਗੇ ਅਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤਾ ਜਾਨ ਕੋ ਦੇਵ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਦੇਵ ਜਮਾਨ ਕੋ ਦਾ ਹੈ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡੋਲਤ ਹੈ ਤੁਮਰੀ ਸੁਦ ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਪਦਮਾ ਪਤਲਾ ਹੈ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਵਉ ਭਾਂਤ ਬਚਾਵਾ ਹੈ ਸਤਰ ਨੇਵ ਚਲਾਵਤ ਕਾਵ ਤਉ ਤਨ ਏਕ ਨ ਲਾਗਨ ਪਾਵਾ ਹੈ راکت ہے اپنو کردہ کر پاپ سمو نہ پیٹن پاو اور کی بات کہاں کہ تو سو ہی کے پٹ بیچ بچاو جچ پجنگ دانو دیو اپیو تمہیں سب ہی کر دیا وائے پوما کا اسپتال جچ پجنگ ہے سر نیا پائے سکے نہیں پار پرواہوں کو نیت ہی نیت پید بتاو کھوج تھکے سب ہی کھجیا سرہار پر ہے ہر ہاتھ نہ آوائے نارد سے چترانن سے روم نارک سے سب ہوں مل گا بےد کتےب نہ پید لکھیو سب ہار پری ہر ہاتھ نہ آئ پائے سکا نہیں پار اما پت سدھ سنات سنتن ت ਧਿਆਨ ਤਰੋ ਤੇ ਕੋ ਮਨ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋ ਅਮਤੋਜ ਸਭੈ ਜਗ ਛਾਇਓ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ ਅਪੇਦ ਨਿਰਪਾਨ ਸਭੈ ਪਚਹਾਰੀ ਭੇਦ ਨ ਪਾਏ ਸਕਿਓ ਅਨਭੇਦ ਕੋ ਖੇਦਤ ਹੈ ਅਨਛੇਦ ਪੁਕਾਰੇ ਰਾਗ ਨ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗ ਨ ਸਾਖ ਨ ਸੋਕ ਨ ਸੰਗ ਤਿਹਾਰੇ ਆਦ ਅਨਾਦ ਅਗਾਦ ਅਪੇਖ ਅਦਵੈਖ ਜਪਿਓ ਤਿਨਹੀ ਕੁਲ ਤਾਰੇ تیر سکوٹ کیے سنان دیے برو دان مہامرت تارے دس برو کر پیس تپو تن کیس ترے نہ ملے ہر پیارے آسن کوٹ کرے اشٹانگ ترے موہ نیاس کرے موہ کارے دین دیال اکال پجے بن انت کو انت کے تام سے دھارے تپ پرساد کبت اتر کے چلیا چھت چھتر کے تریا چھتر تاریوں کے چل مہا سترن کے سال ہیں دان کے دب مہامان کے بڈیا اوسان کے دویا ہیں کٹیا جم جال ہیں جد کے جتیا اب رد کے مٹیا مہا بدھ کے دویا مہا مان ہوں کے مان گیان ہوں کے گا تہا بھد کے داتا دیو کال ہوں کے کال مہا کال ہوں کے کال پوروی نہ پار پاو ہنگلا تی آوے گور گر دیجی گن گاو تیرے نام ہے جوگی جوگ ساد پون سادنا کتیک باد آرو کے آروی اراد تیرے نام ہے

تیبتی دیہ دوکھ دہ کے دلت ہیں جنہ تو تین پورن پرتا پیو سرو تن تام فل پھول سو پلت ہیں دیو دیو تان کو سوریش دان وان کو مہیش گنگ تان کو اپیش کہی یت ہیں رنگ منگین راگ روپ میں پروین اور کاؤں پین ددین ساد ادھین کہیت ہیں پائیے نہ پار تیج پنج میں اپار سر کے ادھار ہیں اپار کہیت ہیں ہاتھی کی چنگار پل پاچھے ہی پہنچتا ہے چیٹی کی پکار پہلے ہی سنیات ہیں کہتے اندر دوار کہتے برہما مکھ چار کہتے کشنا اوتار کہتے رام کہیت ہیں کہتے ساسو کہتے سورج پرکاسی کہتے مونڈیا اداسی جوار دہی یت ہیں کیتے مہادین دین بیاس سے پروین کےتے کمیر کلین ہیں کہ کرتے ہیں بچار پورن کو پار تائیں اپار نرادھار لہیت ہیں پورن اوتار نرادھار ہے نہ پاراوار پائیے نہ پار پار ہیں ادو اوناسی پرم پورن پرکاسی مہا روپ ہوں کے راسی ہیں اناسی کہہ مانی کہانی جنتر ہوں نہ جات جا کی باپ ہوں نہ مائتا کی پورن پروا کی سو شٹا کا انمانی تیج ہوں کو تنتر ہے کہ راجسی کو جنتر ہیں کہ موہنی کو منتر ہیں نجنتر کہہ کہہ جانیے تیز ہوں کو تارو ہیں کہ راسی کو سار ہیں کہ شدھتا کو کارو ہیں کہ سدھتا کی سار ہیں کامنا کی کھان ہے کہ سادنا کی سان ہیں برکتتا کی بان ہیں کہ بدھ کو ادار ہے سندر سوروپ ہے کہ پوپن کو پوپ ہیں کہ روپ ہوں کو روپ ہیں کو مت کو پرہار ہیں دینن کو داتا ہیں گنیمن کو گارک ہیں سادن کو رکشک ہے گورن کو پہار ہیں سدھ کو سوروپ ہیں کہ بدھ کو بپوت ہیں کہ کرودھ کو اپوت ہے کہ اوناسی ہیں کام کو کنندہ ہے کہ خوبی کو دہندہ ہے گنیمن کو گرندہ ہے کہ تیج کو پرکاسی ہیں کال ہوں کے کال ہیں کہ سترن کے سال ہیں کہ مترن کو پوخت ہیں کہ برتا کی باسی ہیں جوگوں کو جنتر ہیں کہ تیج ہوں کو تنتر ہیں کہ موہنی کو منتر ہیں کہ پورن پرکاسی ہیں روپ کو نواس ہیں کہ بدھ کو پرکاش ہیں کہ سدھتا کے باس ہیں کہ بدھ ہوں کو کر ہیں دیون کو دیو کہ نرجن اپیو ہے ادیون کو دیو ہے کہ شدتا کو سر ہے جان کو بچیا ہے ایمان کو دبئی ہے جمجال کو کٹیا ہے کہ کامنا کو کر تیز کو پرچنڈ ہے اخنڈن کو کنڈ ہے کو مڈ ہے کہ استری ہے نا نر ہے بس کو پرن ہے کہ اپدا کو ہرن ہے کہ سوکھ کو کرن ہے کہ تیز کو پرکاش ہے پائیے نہ پار ہوں کو پار جا کو بچار سو بچار کو نواس ہیں ہنگلا ہمالا گاوے ہب سی ہلبی تیاوائے پوروی نہ پار پاوے ستیہ اناس ہے دیون کے دیو مہا دیو کے دیو ہے نرجن پیوناس ادو اوناش ہیں

छपाकर कैसी छब कालिंद्री के कूल के हंसनी सी सीहरूम हीरा सी हुसैनाबाद गंगा कैसी तार चली सातो सिंदरूल पारा सी बलाऊगढ़ रूपा कैसी रामपुर सुरा सी सुरंगाबाद निक रही झूल के चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदा गढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के

فراسی فرنگی فرسیس کے درنگی مکران کے مردنگی تیرے گیت گائی اتہائے پکھری کندھاری گور گکھری گردے جچاری پون کے ہاری تیرو نام تیائی اتہائے پورو پور پلاؤ کام روپو کماؤ سرو ٹھور میں جہاں جہاں جائی اتہائے پورن پرتاپی جنتر منتر تے تاپی ناز کیرتے ہاری کو نہ پار پائی اتہائے ਤਪ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਦੜੀ ਸ਼ੰ ਅਦਵੈ ਅਨਾਸ ਆਸਨ ਅਡੋਲ ਅਦਵੈ ਅਨੰਤ ਉਪਮਾ ਅਤੋਲ ਅਸ਼ੈ ਸਰੂਪ ਅਵਯਕਤ ਨਾਥ ਬਾ ਸਰਬਾ ਪਰਮਾਤ ਜੈ ਤੈ ਮਹੀਪ ਬੰਤਨ ਪਰਫੁੱਲ ਸੋਭਾ ਬਸੰਤ ਜੈ ਤੈ ਪਰਡੁੱਲ ਬੰਤਨ ਦੁਰੰਤ ਖਗ ਮਿਰਗ ਮਹਾਨ ਜਹ ਤੈ ਪਰਫੁੱਲ ਸੁੰਦਰ ਸੁਜਾਨ ਫੁੱਲ ਤੰਗ ਪਰਫੁੱਲ ਲਹਿ ਲੈ ਤਮੋਰ ਸਿਰ ਟੁਰੈ ਜਾਨ ਮਨ ਮਥੈ ਚੌਰ ਕੁਜਰਤ ਕਮਾਲ ਰਾਜ ਕਰਹੀਮ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਜਹ ਤੈ ਬਿਲੋਕ ਤੈ ਤੈ ਪਰਸੋ ਆ ਜਾਨ ਬਾ ਅਮਿਤੋਜ ਮੋਹ روشن برہت کرنا ندان جن تین پرفل سندر سجان بن تن مہیپ جل تھل مہان جی پرسو کرنا ندھان جگ مگت تیج پورن پرتاپ امبر جمین جی جپت جاپ ساتو آکاش ساتو پتار بترو ادشٹ کرم جار استت سمپورن